سنت ابراہیمی جو ہمیں سکھا رہی ہے اور جو اللہ اس حج میں ہماری پریکٹس کروا دیتا ہے غیر مشروط اطاط اور غیر مشروط اطاط کوئی شرط نہیں کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں رب کا حکم آ گیا تو سر تسلیم ہم اور بے دریک قربانی آپ کسی چیزیں قربان کرتے نا آپ اپنے گھر سے نکلتی ہیں آپ اپنے بچے چھوڑ کر جا رہی ہیں بچوں کی محبت بھی دل پہ ہے پریشانی بھی ہوگی کہ پیچھے کیسے رہیں گے جن کے زیادہ چھوٹے ہیں وہ پریشان بھی ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی محبت کیا چھوڑ دیتے اللہ کا حکم آ گیا بچے چھوڑ دیے گھر چھوڑ دیا کاروبار چھوڑ دیے اپنے گھر کا آرام آسائش سکون کمفرٹ زون گھر کے کھانے ہر چیز آپ نے چھوڑ دی بالکل سادہ ترین حلیے میں جن برانڈز کے بغیر چین نہیں آتا ان کو بھی چھوڑ دیا سادہ ترین فقیرانہ لباس میں مسافت طے کرتے سفر کی مشقتیں اٹھاتے اللہ کے دربار پہ حاضر ہو جاتی ہیں اور اس کی رضا کے لیے محنت بھی کرتی ہیں اور قربانی کا سبق بھی ہمیں اسی حد سے ملتا ہے کہ صرف قربانی دس لہجہ کو جانور قربانی کرنے ہی کا نام نہیں ہے ہم اپنی پسند ناپسند ہر چیز قربان کر رہے ہیں رب کے لیے ہم اپنا سٹائل اپنے فیشن اپنی ہر چیز کیا نہیں چھوڑتا بندہ ہے نا رب کے لیے رب کو راضی کرنے کے لیے اور پھر وہ رب کو راضی کرنے کے لیے لبیک پڑھتا ہے بار بار پڑھتا ہے بار بار پڑھتا ہے اتنا پڑھتا ہے کتنا پڑھتا ہے جتنا پڑھتا ہے اتنا اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے اتنا اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے پھر زور زور سے پڑھا جاتا ہے ایسے زور سے پڑھا جاتا ہے کہ زمین و آسمان کو جڑتے پتھر گواہی دیتے پہاڑ گواہی دیتے زمین و آسمان درمیان ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ بندہ اللہ کی پکار پر حاضر ہو گیا اللہ یہ تیرا بندہ تیری پکار پر حاضر ہو گیا پکار پکار کے کہہ رہے اللہ میں حاضر ہوں میں صرف تیرا ہوں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں تو ہی الہ ہے کوئی شریک نہیں ہے تیرا میں صرف تیرا ہوں ساری نعمتیں تو نے ہی عطا کی ہے میں صرف تیرا ہوں یہ دنیا یہ بادشاہ یہ کائنات سب بھی کچھ تیرا ہے دنیا بھی تیری یہاں کی بادشاہت بھی تیری یہ زمین بھی تیری یہ پوری کائنات بھی تیری سب بھی کچھ تیرا تو شرکت غیر مالک ہے ہر چیز کا تو مالک ہے تو میرا آقا ہے میں بندہ ہوں میں نوکر ہوں میں غلام بن کر آیا ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں لبیک اللہ میں حاضر ہوں میں صرف تیرا ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں اب جو اب جب میں حاضر ہو گیا تو اب جو تیرا حکم ہوگا وہی بچاؤں بجا لاؤں گا نا تیرے حکم ہی کی تعمیل کروں گا تیرے کسی کے سامنے سر نہیں اب چکاؤں گا میں نے اقرار کر لیا تیری توحید کا کلمہ پڑھ لیا نا یہ ترانہ اپنے زندگی کا مقصد بنا لیا تو اب میں تیرے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں چکاؤں گا تیرے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا تیرے سوا کسی کی ایسی اطاعت نہیں کروں گا جس سے تو ناراض ہو جائے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک تو میری زندگی کی ہر سوچ ہر بات ہر کام تیرے حکم کے مطابق ہوگا میری نماز اور میری قربانی اور میری ہر عبادت سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے ان سلاتی و نسخی و ماہیا یا ممات اللہ رب العالمین اور دیکھیے یہ خراب صرف ایک حاجی نہیں کرتا لاکھوں حاجی بیک وقت کر رہے ہیں ایک سے نہ فقیرانہ لباس میں کفن سے مشابہ لباس میں سب حاجی بیک وقت یہ کر رہے ہیں کہ اللہ اب زندگی تیرے رنگ میں رنگ جائے نا سبغت اللہ کی اب وہ مثال بننے پہ تیار ہے وہ حاجی اللہ کے رنگ میں رنگنے پر اور اس طرح رنگتے ہیں رب کے رنگ میں اتنا رنگنا ہے کہ اللہ کے نام کی سربلندی اور اس کے دین کی سربلندی اب میرا ہاتھ میرے پاؤں میرے کان میری آنکھیں میرا رواں رواں اللہ کام آ جائے اس کام میں اور میں اس حال میں تجھ سے ملوں کہ تم مجھ سے ہم سے راضی ہو جائے تو ایسا لب جب پکارا جاتا ہے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں آخر تر کر دینے والا لب ہے نا یہ دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے یہ لبیک لبیک لبیک لبیک لبیک کیسے پھر آپ کیا کرتے سب مل کر دیوانہ اس کے کے گھر چکر لگاتے پوری امت مل کر کوشش کرتی ہے رب کو راضی کرنے کی اور جو ناراض ہو گیا امت کے لیے مسائل مشکلات کے دروازے کھل گئے اس کو سب نے مل کر راضی کرنا ہے اس کی رحمتوں سے سب نے مل کر فیضیاب ہونا ہے اور وہ رحمتیں لے کر واپس لوٹنا ہے اس امت کے پاس <laughs> صفا مروا کی صحیح بھی اسی طرح کی جاتی ہے کہ اللہ میں دوڑ لگا رہا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے ساری زندگی پوری امت یہ عہد کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ امت کے لاکھوں نمائندے عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اب تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے دین کی سربلندی کے لیے ایسے ہی دوڑ لگاتے رہیں کہ اللہ تم ملک تیرا ہے بادشاہت تیری ہے ہم حاضر ہو گئے اللہ کہ صفا مروا کی صحیح بھی کس لیے ہے اور پوری امت مل کے کر رہی ہے پوری امت کے مردوں کو اللہ دوڑا رہا ہے کہ سب مل کر میرے راستے میں ایسے دوڑ دھوپ کرنا سب مل کر میرے دین کی سربلندی کے لیے ایسی کوشش کرنا سب مل کر مجھے راضی کرو سب مل کر میری رضا چاہنے میں لگ جاؤ اور پھر پھر ہم یہاں تو ابھی مکہ میں تھے تھے نا حرم سے نکلے اپنے کمفرٹ زون میں میں کنڈیشن کمروں اپنی رہائش گاہوں اس کمفرٹ زون سے بھی باہر لے آتا تھوڑی دیر کی مشقت کے بعد وہاں تو کمروں میں آرام کرتے تھے نا پہلے اپنے گھروں کو چھوڑا وہ کمرے بھی اللہ نے چھڑا دیا پاک مینار میں ہے اب خیمے ہیں اور خیموں میں بھی ایک گدا ہے آپ کے پاس چھوٹا سا بس وہی آپ کی کل کائنات ہے وہی آپ کا سب کچھ ہے وہی اوڑھنا بچھونا ہے وہی سونا ہے وہی جاگنا ہے وہی کھانا ہے وہی پینا ہے وہی ملاقات کرنی ہے وہی سب کچھ کرنا ہے اور کیا منظر ہے وہ قیامت کا منظر ہے لگتا ہے کہ ایسے منا سے نکل کر جب عرفات کو جاتے ہیں کہ کافن میں ملبوس ہے اٹھ کر رب کے حضور حاضر ہونے چل کھٹے ہوئے اور منا میں بھی بغیر چو چرا کیے کہ اللہ تیرے راستے میں ہر مشکل قبول ہے ہر ہر ہر قربانی میں دینے کو تیار ہوں میرا کمفرٹ کیا چیز ہے کمفرٹ تو کوئی ہی نہیں رکھتا میں تو گھر بار بچے چھوڑ کر آ گئی کاروبار چھوڑ کر آ گئی اب اب یہ تھوڑی سی سہولت کے لیے تو ایسا نہیں ہو سکتا کبھی کسی حاجی نے کہا تو مینا نہیں چاہے گا اور مینا سے پھر آپ مستلفہ تو دیکھیں دیکھیں گے عرفات میں کہ گویا قیامت کا منظر ہے نا کفن میں ملبوس ہے اور رب کے حضور حاضر ہے اور اور عرفے کا دن پہچان کا دن ہے پوری امت یاد کرتی ہے کہ اس کو اپنے رب کے حضور ایک دن ایسے ہی حاضر ہونا اور اس کا حساب کتاب ہوگا اور وہاں آپ دیکھیں گے سسکیاں آہیں جذبات کا تلاتم لوگ روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں رب کے حضور معافیا مانگتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اتنی کرتے اتنی کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی گھنٹوں کا وقوف کیا بہت پوری صحابہ کی ایک ڈیڑھ لاکھ کے مجمع نے آپ کے ساتھ وقوف کیا اسی طرح آپ دیکھیں گے لاکھوں مسلمان لاکھوں فرزندان توحید آپ کے ساتھ وقوف کر رہے ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑا ہے آپ اکیلے نہیں ہیں جنہوں نے اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑا ہے ایک اجتماعیت کا کام ہے اجتماعیت کا درس ہے پھر آپ بس میں دیکھیں چٹائیوں پہ سونا ہوتا ہے لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں کیسے سوئیں گے نیند کیسے آئے گی ارے بھائی جن کو چٹائی نہیں ملتی وہ زمین پر بھی سو جاتے ہیں یہ سونے کی رات ہے میں تو زندگی میں ایک بار صرف ایک بار رب العالمین چٹائی پر سلاتا ہے اس وقت کی اتنی نوازشیں ہیں ہم پر اتنی نوازشیں ہیں ہم پر کہ ایک بار سوتے اور ہم پریشان ہوتے اور ہم بھول جاتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر چٹائیوں سے نشان بچ جایا کرتے تھے سلام اس پر ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا آپ کے جسم اتھر پر چٹائیوں کے نشان دیکھ کر صحابہ آپ دیدہ ہو جاتے تھے اور رونے لگ جاتے تھے سب کے سب مل کر ایک وہ ہر کمفرٹ کو چھوڑ دیا ہر چیز چھوڑ دی کہ اللہ اللہ پوری امت کے اتنے منتخب لوگوں میں لاکھوں لوگوں میں ایک ساتھ یہ جذبہ جگا دیتا ہے کہ رب کا حکم آ جائے تو ہر چیز چھوڑ کر نکل کھڑے ہو اور سب مل کر ایک ایفرٹ کرو سب مل کر کام کرو سب مل کر کرو گے تو آسان ہو جائے گا مشکلات جو ہے وہ ریزا ریزا ہو جائیں گی پھر ہم یہ جواب دے کے سب مل کر کر رہے ہیں ایک وقت میں ایک ساتھ کر رہے ہیں اور کیا کہہ کر کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر پہلے تکبیر بلند کرنی ہے پھر کنکریاں مارنی ہے یعنی اللہ تو سب سے بڑا ہے جو تیرے کلمے کو نیچا کرنے تیرے کلمے کو چھوٹا کرنے اٹھے گا میں اس کو ایسے ہی ماروں گا جو تیرے دین کو مٹانے کے لیے اٹھے گا میں سے ایسے ہی لڑوں گا تیرے دین کا بول بالا کرنے کے لیے میں ایسے ہی لڑوں گا ایسے ہی ہر طاقت طاقت کو ماروں گا ہر شیطان کے ایجنٹ کو ہر شیطان کے چیلے سے میں لڑائی کروں گا میں اسے دوستی نہیں کروں گا کتنے لاکھوں فرزندان توحید ہیں مل کر یہ حد کر رہے ہیں مل کر شیطان کو پیٹ رہے ہیں دیکھیں آپ دیکھیں عاشقوں کا ایک ہجوم ہے رب العالمین کو عاشقوں کا ہجوم بہت پسند ہے اور آپ حج میں اسی منظر کو دیکھیں گی میں آشقا ہے اور عمدہ پڑا آتا ہے سے کھوا چل رہا ہے راستہ نہیں مل رہا لوگوں کو سجدے کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی بعض جگہ لیکن مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ہوتا چلا جاتا ہے اس ہجوم سے گھبرائے نہیں آپ کو اس ہجوم کا حصہ بننا ہے تاکہ آشقوں کی فہرست میں آپ کا بھی نام رب کے حضور لکھا جائے اور سب عاشقوں کا یہ حجوب کو یہ درس اللہ دیتا ہے کہ رب کے دیوانے جو ہے جو دیوان اس کے گھر کے چکر کاٹ رہے ہیں اس کا ہر حکم مانتے آ رہے ہیں تو اللہ کے دین کے لیے بھی ایسے ہی سینا سفر ہو جاؤ نا اور تاغوتوں کو سب جھوٹے خداؤں کو ٹارگٹ کر کے مارو جیسے ٹارگٹ کر کے شیطان کو مار رہے ہو جتنے جھوٹے خدا ہیں جن کو شیطان نے سکھا سکھا کے چڑھا دیا تکبر کے آسمان پر اور وہ بندگان خدا کو اپنا بندہ بنا رہے ہیں ان کو ایسے ہی مارو شیطان کے سارے چیلوں کو شیطان کا کلمہ بلند کرنے والوں کو زندگی ایسے ہی مارنا ہے اور ساری امت نے مارنا ہے تو کیسے ساری امت مل کر جب یہ کام کرے گی تو کیسے ہے کہ وہ پھلے پھولے شیطان کے بتے پھر آپ قربانی کرتے ہیں ساتھ ساتھ اپنی خواہشات نفس بھی اپنے بہت ساری رسوم و رواج اور غیر اسلامی ہر طریقہ اور ہر چیز آپ قربان کر دیتے اللہ کے لیے اور مل کر کرتے ہیں دیکھیں یہ اجتماعیت کی وہ برکت ہے جو کہیں اور نہیں مل سکتی کہ لاکھوں فرزندان تو ہی جب لاکھوں جانور وہاں قربان کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے ہاں ہم نے اپنے بچوں کو بڑا نازک مزاج بنا کر پالا ہے نا خون دیکھتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں ڈر کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں جانور کے گلے پہ چھری نہیں پھیر سکتے وہ سب ڈر خوف اللہ رب العالمین نکال دیتا ہے جب جب یہ نظارہ دیکھتے ہیں نا لاکھوں جانوروں کے ذبح ہونے کا تو ہر ڈر ہر خوف نکل جاتا ہے کہ اللہ کے لیے ہر خطرہ بھی انگیز کر لیں گے کہ اہلیان فلسطین جو ہے غزہ کے اگر ایسے ہی خون سے ڈر رہے ہوتے تو آج وہ ایسے ڈٹ کے لڑ نہ رہے ہوتے پھر آپ دیکھیں اس کے بعد طواف زیارت زیادہ دیکھیں یہ سب سے مشکل ترین طواف ہے ہر طواف سے مشکل ہے یہ اس لیے کہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے حرم میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی لیکن دیوانہ وار کرتے ہیں اشکان توحید جو ہے وہ شکت سے بھی کرنا پڑے تو بھی دلچمی سے کرتے خوشی سے کرتے دگنے سے زیادہ طویل ہو جائے تو بھی ماتھے پر بل نہیں آتا سب کرتے اور خوشی خوشی کرتے ہر حال میں حکم بچا لاتا اور پھر کوئی عذر عذر نہیں ہے کہ میں کمزور ہوں میں تو آفے زیادہ نہیں کر سکتا میں بچہ ہوں میں نہیں کر سکتا میں بیمار ہوں تو نہیں کروں گا عورت ہوں تو کوئی میرا عذر شاید کام آ جائے مجھے اللہ معاف کر دے اس سے نہیں کوئی عذر عذر نہیں ہے حکم آگیا کرنا ہی کرتا ہے خوش دلی سے کرتا ہے دیوانہ وار کرتا ہے مشقتوں کو اعزاز سمجھتا ہے اور پوری امت کو یہ درس دیا جا رہا ہے یہ اجتماعیت کو درس دیا جا رہا ہے ایک فرد واحد کے لیے نہیں ہے جہاں فرد کی اصلاح ہوتی ہے حد سے وہاں پوری امت کی ہوتی ساتھ ساتھ ہوتی ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ عاشقوں کا ہجوم جو ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ ان پر اپنے فرشتوں میں فخر کرتا ہے اللہ ان کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اللہ ان کے درجے بڑھا دیتا ہے اور آپ بس اس اشاق کے قافلوں میں شامل ہو کے اس آشقوں کا حصہ بن جا جائیے اور اس عشق کی کوئی چنگاری ہمارے لیے بھی لے آئیے گا وہاں سے واپس اور پھر عاشقوں کے ہجوم کا سب کا مقصد کیا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے ایک مقصد ایک کلمہ ایک قرآن ایک نبی ایک اللہ ایک مقصد سب کا تو سب کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے دیکھیں ایک مرکز پر اجتماع ہے دنیا بھر کی قوموں سے نکلے ہوئے مختلف لوگوں کا یہ ایک ہی مرکز پر جمع ہے الگ الگ کوئی اپنا مرکز نہیں بناتا اتنی یکجہتی کے ساتھ اتنی ہم آنگی کے ساتھ پھر سب کے سب کے خیالات کتنے پاکیزہ ہیں کتنے نیک خیالات ہیں ان کے نیک جذبات کے ساتھ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو انسانیت کو کسی نے نہیں دی سوائے اسلام کے دنیا کی جو قومیں آپس میں ملتی ہیں نا تو کیوں ملتی ہیں یا تو میدان جنگ میں ملتی ہیں دوسروں کا گلا کاٹنے کے لیے یا پھر صلح کی کانفرنسیں ہوتی ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے ملکوں کی تقسیم ڈیوائڈ اینڈ رول کے فارمولے بنائے جاتے ہیں اور دوسروں کے وسائل نوچے کے سوٹے جاتے ہیں کہ کس طرح دوسروں کے وسائل پر قبضہ کر لیا جائے صلح کی بھید میں یا پھر اقوام متحدہ میں ملتی ہیں قومیں کمزوروں کے خلاف ویٹو پاور استعمال کرنے کے لیے اور ہر قوم ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری قوم کے خلاف دھوکے فریب سازشوں اور بےمانیوں کے جال پچھاری ہوتی ہے اور دوسروں کے چاہتی ہے کہ دوسروں کا نقصان ہوتا رہے فائدہ انہی کے حصے میں آئے نا صرف لیکن یہاں دیکھیے تمام قوموں کے خام و خاص کا سب کا صاف دلی سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں حج کے موقع پر آپ دیکھیں گی نیک اخلاق پاکیزہ خیالات کے ساتھ ملتے ہیں کیسے اسمائل پاس کرتے ہیں آپ دیکھیں گے جن قوموں کی آپ کو زبان نہیں آتی وہ حج میں نے آپ کے لیے جگہ بنائیں گی اس صفوں میں وہ آپ کو دیکھ کے اسمائل پاس کریں گی وہ آپ کو السلام علیکم ایسے کہیں گی تو آپ کو لگے گا آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور پھر دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ کو کیسے تباق سے لوگ ملیں گے وہاں پھر سب ایک ساتھ ملتے ہیں یکجہتی کا جو مظاہرہ ہے اور ہر ایک کے لیے دل کے دروازے بربتوں کے دروازے کھول کر آپ بھی ملیں گے وہ بھی آپ کو ملیں گے اور پھر یہ صرف ایک سال ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سال ہو گیا ہر سال ہوتا ہے سب ایک مرکز پر اکٹھے ہوتے ہیں اسی طرح کا ملنا ہوتا ہے یہ نعمت اسلام کے سوا انسانیت کو کہیں اور نہیں ملتی